حضرت محیسہ ابن مسعود بن قاب انصاری خزرجی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی پر بھی تمہارا بس چلے اسے قتل کر ڈالو چنانچہ محیسہ نے ایک یہودی تاجر پر جس کا نام شبیبہ تھا حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا جو ان کے ساتھ رہتا تھا اور محیسہ کا بھائی عویسہ ابھی ان دنوں مسلمان نہیں ہوا تھا اور عمر میں محیسہ سے بڑا تھا جب اس نے قتل کر دیا تو حویسہ محیسہ کو مارنے لگا اور کہتا تھا اے اللہ کے دشمن قسم اللہ کی تیرے پیٹ کی بہت سی چربی اسی کی مال کی وجہ سے ہے یعنی وہ تیرا محسن ہے اور تو نے اس کو قتل کر ڈالا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو